وتالله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون اور اللہ کی قسم اے میری قوم والوں میں تمہارے ان خود ساختہ معبودوں کا علاج تمہارے پیٹ پھیر کر جا چکنے کے بعد ضرور کروں گا پھر تو ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب جب لوٹیں تو اس بڑے بت کی طرف ہی لوٹیں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تو سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے تم اپنے ان معبودوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام بت توڑتے ہیں گزشتہ آیتوں میں یہ گزر چکا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور جذبہ توحید میں آ کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہارے ان بتوں کا ضرور کچھ نہ کچھ علاج کروں گا اسے بھی قوم کے بعض افراد نے سنا ان کی عید کا دن جو مقرر تھا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی رسو میں عید ادا کرنے کے لیے باہر جاؤ گے میں تمہارے ان خود ساختہ معبودوں یعنی بتوں کو ٹھیک کر دوں گا عید کے ایک آدھ دن پیشتر آپ کے والد نے یعنی آزر نے آپ سے کہا کہ پیارے بیٹے تم ہمارے ساتھ ہماری عید میں چلو تاکہ تمہیں ہمارے دین کی اچھائی اور رونق معلوم ہو جائے چنانچہ یہ آپ کو لے چلا کچھ دور جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام گر پڑے اور فرمانے لگے ابا میں بیمار ہو گیا باپ آپ کو چھوڑ کر مراسی میں کفر بجا لانے کے لیے آگے بڑھ گیا اور جو لوگ راستے سے گزرتے آپ سے پوچھتے کیا بات ہے راستے میں کیسے بیٹھے ہو جواب دیتے کہ میں بیمار ہوں جب عام لوگ نکل گئے اور بڈھے لوگ رہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سب کے چلے جانے کے بعد آج میں تمہارے معبودوں کی مرمت کر دوں گا آپ نے جو فرمایا کہ میں بیمار ہوں تو واقعی آپ اس دن کے اگلے دن قدرے علیل بھی تھے یعنی بیمار تھے جبکہ وہ لوگ چلے گئے تو میدان خالی پا کر آپ نے اپنا ارادہ پورا کیا اور بڑے بت کو چھوڑ کر تمام بتوں کا چورا کر دیا جیسے اور آیتوں میں اس کا تفصیل بیان موجود ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس بڑے بت کے باقی رکھنے میں حکمت و مصلیحت یہ تھی کہ پہلے تو ان لوگوں کے ذہن میں خیال جائے کہ شاید اس بڑے معبود نے ان چھوٹے معبودوں کو غارت کر دیا ہوگا کیونکہ اسے غیرت معلوم ہوئی ہوگی کہ مجھ بڑے کے ہوتے ہوئے ان چھوٹوں کو معبود کیسے سمجھ لیا جائے گا اور کیسے ان کی عبادت ہو چنانچہ اس خیال کی پختگی کو ان کے ذہنوں میں قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا بھی اس بڑے بدھ کی گردن میں رکھ دیا تھا جیسے کہ مروی ہے جب یہ مشرقین یعنی آپ کے قوم کے لوگ اپنے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود منہ کے بل اوندھے گرے ہوئے ہیں اور اپنی حالت سے وہ بتلا رہے ہیں کہ وہ محض بے جان بے نفع و نقصان ذلیل و حقیر چیز ہیں اور گویا اپنی اس حالت سے اپنے پجاریوں کی بے وقوفی پر وہ مہر لگا رہے تھے لیکن ان بے وقوفوں پر الٹا اثر ہوا کہنے لگے یہ کون ظالم شخص تھا جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی احانت کی اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں خیال آ گیا اور کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے ان معبودوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے ابن عباس صدی اللہ عنما اس آیت کو پڑھتے اور فرماتے جو نبی آیا جوان جو عالم بنا جوان اللہ کی شان دیکھیے جو مقصد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے قوم کے یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ آؤ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ اور پھر اس کی سزا کرو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مجمع ہو اور میں اس میں ان کی غلطی اور ان پر واضح کروں اور ان میں توحیق کی تبلیغ کروں اور انہیں بتلاؤں کہ یہ کیسے ظالم و جاہل ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں بلکہ اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے چنانچہ مجمع ہوا سب چھوٹے بڑے آ گئے ابراہیم علیہ السلام بھی ملزم کی حیثیت سے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل معقول کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جسے آپ نے توڑانا تھا پھر فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو اپنے ان معبودوں سے ہی کیوں دریافت نہیں کرتے کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے اڑانے والا کون ہے اس سے مقصود خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ لوگ خود بخود ہی سمجھ لیں کہ یہ پتھر کیا بولیں گے اور جب وہ اتنے عاجز ہیں تو یہ لائق عبادت کیسے ٹھہر سکتے ہیں چنانچہ یہ مقصد بھی آپ کا بفضل اللہ پورا ہوا اور یہ دوسری ضرب بھی کاری لگی بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں دو تو اللہ کی راہ میں ایک تو ان کا یہ فرمانا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے دوسرا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں اور ایک مرتبہ آپ اپنی بیوی سارا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے اتفاق سے ایک ظالم بادشاہ کی حدوں سے آپ گزر رہے تھے آپ نے وہاں منزل کی تھی کسی نے بادشاہ سے جڑ دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے بادشاہ نے جھٹ سے سپاہی بھیجا کہ وہ سارا علیہ السلام کو لے آئے اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے اس نے کہا بادشاہ کے دربار میں بھیجو ابراہیم علیہ السلام سارا کے پاس گئے اور فرمایا سنو اس ظالم نے تمہیں طلب کیا ہے اور میں تمہیں اپنی بہن بتلا چکا ہوں اگر تم سے پوچھا جائے تو یہی کہنا اس لیے دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہو روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں یہ کہہ کر آپ چلے آئے سارا علیہ السلام ادھر چلیں آپ نماز میں کھڑے ہو گئے جب سارا علیہ السلام کو ظالم نے دیکھا اور ان کی طرف لپکا اسی وقت اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا ہاتھ پاؤں ایٹ گئے گھبرا کر آجزی سے کہنے لگا اے نیک عورت اللہ سے دعا کر کہ وہ مجھے چھوڑ دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا آپ نے دعا کی اسی وقت وہ اچھا ہو گیا لیکن اچھا ہوتے ہی اس نے پھر قصد کیا اور آپ کو پکڑنا چاہا وہیں پھر عذاب الہی آ پہنچا اور یہ پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت پکڑ لیا گیا پھر آجزی کرنے لگا غرض تین دفعہ پے در پہ یہی ہوا تیسری دفعہ چھوٹتے ہی اس نے اپنے قریب کے ملازم کو آواز دی اور کہا تو میرے پاس کسی انسان عورت کو نہیں لایا بلکہ شیطانہ کو لایا ہے جا اسے نکال اور حاجر کو اس کے ساتھ کر دے اسی وقت آپ وہاں سے نکال دی گئیں اور حاجر آپ کے حوالے کی گئیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آہٹ پاتے ہی نماز سے فراغت حاصل کی اور دریات فرمایا کہو کیا گزری سارا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کافر کے مکر کو اسی پر لوٹا دیا اور حاجر یہ لڑکی میری خدمت کے لیے آ گئیں ابو حرن رضی اللہ اس حدیث کو بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری اماں اے آسمانی پانی کے لڑکوں